پڑھ اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى كلما ذكره ذكره الذاكرون وكلما غفل عن الغافلون یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحان تعالی نے ایک عجیب و غریب واقعہ اور قصہ بیان فرمایا ہے یہ ایسا قصہ ہے کہ جس سے ایک بہت بڑی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ کا حکم پورا کرے اللہ کی بات کو مان لیوے تو اللہ تعالی اس کو کبھی ضائع اور برباد نہیں ہونے دیتے بہت سی مرتبہ دنیا میں ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے ظاہر میں کہ اللہ کا حکم ہم مانیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا دین پر چلیں گے تو ہم کو تکلیف آئے گی لیکن میری دینی بہنوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں اللہ کے دین پر چلنے میں کبھی کسی کو نقصان اٹھانا نہیں پڑتا کبھی کسی کو دین پر چلنے کی وجہ سے کوئی گھاٹا نہیں ہوتا دوسری ایک بات سمجھنی ہے کہ ایک عورت ذات اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلاوے پکی نیت کر لے کہ ظاہری حالات کیسے بھی ہوئے لیکن مجھے میرے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اللہ کی بات ماننی ہے چاہے اللہ کی بات ماننے کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے لیکن اللہ سبحان تعالی اس کی نیت کی برکت سے اس کی استقامت اور ہمت کی برکت سے بہت ساری خیر اور بھلائی اور برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں بس ضرورت ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو طے کر لے گئے مجھے اللہ کے حکم پر جم جانا ہے اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پورا کرنا ہے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی آتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیفوں کو کیسے دور فرماتے ہیں اللہ کیسے پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں ایک عجیب قصے میں سمجھائی آپ کو یہ پورا قصہ میں سمجھاتا ہوں اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام یہ بہت اونچے درجے کے پیغمبر ہے بلکہ تمام پیغمبروں میں دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے پہلا نمبر ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا ہے ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے عراق والوں کو ایمان کی دعوت دی لیکن انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے اور نبی کے لیے آگ جلائی اور اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی آگ جلا نہیں سکی زندہ سلامت باہر آ گئے لیکن جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سب لوگ میرے دشمن ہیں کوئی میرے دین کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہجرت کی عراق چھوڑ دیا اور دین کی محنت لے کر کے ملک شام سیریا جانے کے لیے روانہ ہوئے ہیں مصر اور ایجپت ہو کر کے جب ملک شام پہنچے سیریا پہنچے تو وہاں جانے کے بعد اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ ابراہیم مکہ شریف جاؤ اور مکہ جا کر کے اپنی نوجوان بیوی ہاجرہ کو اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل کو مکہ لے جا کر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ کا ایڈریس بھی نہیں جانتے تھے کہ مکہ ہے کہاں اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مکہ شہر نہیں تھا جیسے آج مکہ شہر ہے بلکہ وہ زمانے میں ایک جنگل تھا جھاڑیاں تھی درخت تھے دور دور تک ریت ہی ریت تھی کنکر تھے ریتیاں تھی جنگل تھا کوئی انسان رہتا نہیں تھا پانی کے لیے کنواں ندی تالاب سمندر کوئی چیز نہیں تھی اور کھانے اور پینے کے لیے اناج بھی نہیں تھا پھل فروٹ بھی نہیں تھا بازار اور مارکیٹ بھی نہیں تھا بالکل جنگل ہی جنگل مکہ تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جبرائیل امین فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے راستہ بتلایا کہ مکہ کہاں ہے اور راستہ بتلا کر کے ابراہیم علیہ سلاد وسلام کو مکہ پہنچایا جب مکہ پہنچے تو ساتھ میں بیوی ہے حضرت حاجرہ اور چھوٹا سا معصوم دودھ پیتا ہوا بچہ ہے حضرت اسماعیل علیہ سلاد وسلام حضرت جبرائیل نے ایک جگہ بتلائی وہ جگہ کیسی تھی کہ وہاں پر چھوٹا سا پہاڑ تھا ٹیلا جس کو اردو میں کہتے ہیں اور وہ ریت ہی ریت تھی وہاں پر جبرائیل امین نے بتلایا کہ ابراہیم یہاں پر اللہ کا گھر کابا شریف کا فاؤنڈیشن ہے اس کی بنیاد ہے اس کے پائے یہاں پر ہیں کعبہ شریف جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا طوفان آیا تھا تو اللہ نے وہ کعبہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ کعبہ ابھی بھی آسمان پر موجود ہے ساتویں آسمان کے اوپر اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے اور اس کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں کھائی ہے تو کعبہ تو آسمان پر چلا گیا لیکن اس کا فاؤنڈیشن اس کا پایا مکہ میں جہاں تھا وہیں پر رہا اور زمانہ گزرا پانی کا طوفان آیا تو ریت کنکر مٹی یہ سب وہ فاؤنڈیشن کے اوپر پائے پر آ گیا اور پورے پائے پوری بنیاد چھپ گئی اس ریتی کے اندر جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو یہاں پر ٹھہرا دو یہاں پر چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھپر بنا دیا گھاس کا لکڑی کا اور یہ چھپر جہاں آج حتیم کی آدھی گول دیوار ہے ہاف راؤنڈ دیوار ہے وہاں پر حضرت حاجرہ کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے چھپر بنا دیا اور اس میں بیوی کو اور بچے کو بٹھا دیا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کے لیے مکان کی ذمہ داری یہ شوہر کے اوپر ہے خود اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں چھپر بنا دیا اور اس میں اپنی بیوی اور بچے کو رکھ دیا اور ساتھ میں ایک مٹکا دے دیا مشکیزہ جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں پانی تھا اور تھوڑی سی کھجور کھانے کے لیے دے دی اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ بیوی کے کھانے پینے کے خرچے کی ذمہ داری یہ شوہر کے اوپر آتی ہے شوہر بیوی کو مکان بھی دے دے اور شوہر بیوی کو کھانے پینے کا کپڑے کا خرچہ بھی دے دے یہ ذمہ داری عورت کی خود کی نہیں ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے جب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے لیے کھانا کپڑے مکان کا انتظام کرے تو بیوی کو ان چیزوں کی خود فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت خود ان چیزوں کی فکر کرے کہ چلو میں اپنے کپڑے کا انتظام کروں میں اپنی روٹی کا انتظام کروں اور اس کے لیے میں نوکری کرنے جاؤں جاب پر جاؤں دکان پر جا کر کے بیٹھوں یہ عورت کا کام نہیں ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے شوہر کو حکم دے دیا گیا کہ بیوی کا کھانا بیوی کے کپڑے بیوی کا مکان یہ شوہر کی ذمہ داری ہے تو اب عورت کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو فری کر دینا چاہیے فارغ کر دینا چاہیے اور روٹی مکان کھانا کپڑے اس کے چکر میں عورت کو نہیں پڑنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو وہاں پر بٹھا دیا پانی رکھا کھانا رکھا اور اس کے بعد چلنے لگے جب چلنے لگے تو بیوی حاجرہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی اے میرے شوہر آپ اس جنگل میں مجھے اکیلی کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے کوئی شہر بھی نہیں ہے یہاں مارکیٹ بھی نہیں ہے یہ جنگل اس جنگل میں مجھے کہاں چھوڑ کر کے اکیلی جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے کوئی جواب نہیں دیا پھر بیوی حاجرہ نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی میرے شوہر ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جنگل ہے یہاں ہمارا کیا سہارا ہوگا کیا ہمارا ٹھکانا ہوگا ہم کو اکیلے کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا چپ چاپ آگے کی طرف چلتے رہے پھر تیسری مرتبہ بیوی نے آواز لگائی پوچھتی ہے آپ کیوں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو یہ جنگل میں اکیلا اور پھر جب بیوی نے دیکھا کہ میں نے تین مرتبہ آواز لگائی پھر بھی اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہا اس میں کوئی راز کی بات ہے کوئی بھید کی بات ہے تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی حضرت حاجرہ خود اپنی زبان سے بولتی ہے کہ اے ابراہیم اے اللہ کے نبی اے میرے شوہر کیا اللہ تعالی کا حکم ہے کیا اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا ہے کہ ہم کو اس جنگل میں اکیلے چھوڑ کے آپ چلے جاوے اللہ امرک کیا اللہ کا آرڈر ہوا ہے کہ ہم کو اس جنگل میں آپ چھوڑ کے چلے جاوے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پر فرمایا ہاں میرے اللہ کا حکم ہے میرے اللہ کی مرضی ہے کہ میں اس جنگل میں تم کو اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں یہاں تم کو چھوڑ دوں یہ میرے اللہ کا حکم ہے جب یہ بات سنی حضرت حاجرہ نے کیسی عورتیں اللہ اللہ ایسا یقین ایسا ایمان اللہ تعالی آج کے مردوں کو بھی عطا فرمائے آج کی بہنوں کو بھی عطا فرمائے ہم سب کو اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے کیا جواب دیتی ہے حضرت حاجرہ کہ اللہ کے نبی اے میرے شوہر جب اللہ کا حکم ہے آپ ہم کو جنگل میں اکیلے چھوڑ وے تو ضرور چھوڑ دو اور آپ چلے جاؤ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہم کو برباد نہیں ہونے دیں گے اللہ کبھی ہم کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما جو اللہ کی بات مانے جو اللہ کے نبی کی بات مانے اللہ کا حکم پورا کرے نبی کا حکم پورا کرے اللہ اس کو بہت بڑا کامیاب بنا دیتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی وہ سکسیس ہے کامیاب ہے میری بہنوں وہ ایسی کیسی عورتیں تھیں کا جنگل میں اکیلی ہے کوئی ان کا سہارا نہیں کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہم کو کبھی برباد نہیں کریں گے اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرما دی دوسری جگہ پر بَالِغُ أَمْرِهِ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے اللہ اس کے کام کو بنا دیتے ہیں یاد رکھو میری بہنوں آج تو شوہر چار مہینے جماعت میں جانا چاہے چالیس دن جماعت میں جانا چاہے تو ہماری بہنیں بیچ میں رکاوٹ بہت سی مرتبہ بن جاتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا ہم اکیلے ہیں اور وہاں تو بہنوں زندگی اور موت کا سودا ہو رہا تھا کہ جنگل میں جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ کے نبی اپنی بیوی اور بچے کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ عورتیں بھی کیسی یقین والی تھی کہ اللہ کا حکم پورا کرو اللہ تعالی کبھی ہم کو برباد نہیں ہونے دیں گے بہنوں یہ بات زندگی میں ہر موقع پر یاد رکھنا کہ اللہ کا قانون اللہ کا حکم نبی کا حکم پورا کرنے والیاں بنو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اللہ زندگی میں بھی چین دیں گے سکون دیں گے راحت دیں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ چین اور سکون والی بنا دیں گے اب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور پہاڑ ہے مکہ میں کعبہ بالکل نیچی جگہ پر ہے چاروں طرف پہاڑ ہے جب زیادہ پانی آتا تھا تو پہلے سیلاب بھی آ جاتا تھا کعبہ بھی ڈوب جایا کرتا تھا نیچی جگہ پر ہے اب ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں ایک پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ سے نیچے اترنے والے ہیں اپنی بیوی پر آخری نظر پڑ رہی ہے الوداعی نظر پڑ رہی ہے اپنے معصوم بچے کے اوپر الوداعی آخری نظر پڑ رہی ہے دل میں کیا حالت ہوتی ہوگی اللہ اللہ جوان بیوی اور دودھ پیتے بچے پر آخری نظر پڑ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وہاں پر کھڑے رہ کر کے اور وہ دعا بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے میرے اللہ اے میرے پروردگار دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ میں نے بیوی کو میرے دودھ پیتے بچے کو اس جنگل کے اندر چھوڑا ہے جہاں کوئی فروٹ نہیں درخت نہیں کھیتی باڑی نہیں اناج نہیں کوئی چیز نہیں پانی نہیں انسان نہیں آبادی نہیں اے اللہ ایسی جگہ پر اپنی بیوی کو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا وہاں سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہوتا ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں وہاں سب سے بڑی مدد اللہ کی ہوتی ہے کا اس جنگل میں کوئی سہارا نہیں کوئی مدد نہیں کا سب سے بڑا سہارا ہمارا اللہ ہے اللہ ہماری سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے میری بہنوں اللہ سے مدد مانگنا سیکھ لو اللہ کو اپنا سہارا سمجھ لو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا کی بہت ساری تکلیفیں آسان ہو جائے گی پھر دعا میں کیا کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند کل محرم کعبہ کے پڑوس میں میں اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی جوان بیوی کو جنگل میں چھوڑنا دودھ پیتے بچے کو جنگل میں چھوڑنا اے اللہ اتنی بڑی قربانی اس لیے دی ہے تاکہ نماز کا ماحول قائم ہو جاوے نماز زندہ ہو جاوے ربنا لیو کی نماز زندہ ہو جاوے اس لیے کہ اللہ کا گھر کعبہ ویران ہو گیا تھا وہاں نماز نہیں ہو رہی تھی قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی اذان نہیں ہو رہی تھی اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ میری اس قربانی کی برکت سے نماز کا ماحول قائم ہو جائے بہت بڑی قربانی دی ہے ایک دینی ماحول کو قائم کرنے کے لیے پاکیزہ ماحول کو بنانے کے لیے حضرت حاجرہ نے اور دودھ پیتے بچے اسماعیل نے اور شوہر کی بھی قربانی کے جوان بیوی کو چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے اب آگے اللہ کو کہا کہ اللہ روزی روٹی کا انتظام تو کر دے ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کر دے دعا میں آگے کہتے ہیں ربنا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اے اللہ تو لوگوں کو یہاں بھیج دنیا کے لوگ یہاں آوے اور آ کر کے یہاں ریوے تاکہ یہ جنگل میں منگل ہو اور یہ شہر بن جاوے اور آباد ہو جاوے یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور عربستان کا ایک قبیلہ ایک خاندان ایک فیملی جس کا نام تھا جرہم وہ جرہم کے لوگ وہاں پر پہنچے اور وہاں آ کر کے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور انہوں نے بھی اپنے گھر بنا لیے مکہ شہر جو اجڑ گیا تھا ویران ہو گیا تھا ایک عورت ذات نے قربانی دی اللہ نے اس قربانی کی برکت سے مکہ شہر کو آباد کر دیا کتنی بڑی قربانی میری بہنوں ایک عورت ذات نے دی جنگل میں اکیلی رہی اللہ نے اس کے اکیلے رہنے کے اوپر آج اتنا بڑا مکہ شہر بنا دیا اور قبیل جرہم کے لوگ آ کر کے وہاں پر آباد ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر بڑی احتیاط ہے فرماتے ہیں فجعل من الناس الیہم یہ عربی گرامر کے اندر من یہاں تبعیض کے لیے ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑے لوگوں کو مکہ بھیجنا اس لیے کہ ایسی دعا نہیں مانگتے تو ساری دنیا کے انسان مکہ پہنچ جاتے اور ساری دنیا ویران ہو جاتی لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسی دعا نکلوائی کہ اللہ تھوڑے سے لوگوں کو بھیجنا تمام لوگوں کو مت بھیجنا ورنہ مکہ دنیا ہو جائے گا اور ساری دنیا اجڑ کے ویران ہو جائے گی کیسی عجیب دعا اللہ نے منگوائی اور میری بہنوں ایک عورت کی قربانی کی برکت آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک عورت نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے مجھے جنگل میں رہنے کا حکم ہے اللہ کا تو مجھے جنگل میں رہنا ہے اللہ نے اس عورت کی قربانی کی برکت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو زمزم کی نعمت عطا فرمائی یہ زمزم کا جو پانی ہے یہ برکت ہے یہ قربانی ہے حضرت حاجرہ کی کہ حضرت حاجرہ نے اپنے آپ کو جما دیا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے مجھے مکہ میں رہنا ہے اکیلا رہنا ہے تو ان کی اس قربانی کی برکت سے اللہ نے زمزم کا کنواں انسانوں کو عطا فرمایا قیامت تک کے لوگ اس سے پانی پی کر کے برکت حاصل کریں گے میری بہنوں ایک عورت اگر نیت کر لے ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمت عطا فرماتے ہیں مکہ جو جنگل تھا وہ شہر بن گیا جہاں پانی نہیں تھا وہاں زمزم کا کنواں ہو گیا اور تیسری نعمت آپ کو بتلاؤں ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے دعا کر دی من اے اللہ تو میرے بیوی بچوں کو مکہ کے رہنے والوں کو پھل فروٹ کی روزی بھی دینا ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دینا اللہ اللہ اللہ کے نبی کیسی دعا مانگ کے گئے اگر یوں کہتے کہ اللہ اس مکہ کو تو کھیتی باڑی بنا دینا ایسی دعا نہیں مانگی اسی لیے آج تک مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہے پتھر ہی پتھر ہے آج بھی وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعا نہیں مانگی کہ اللہ تو مکہ میں کھیتی باڑی کر دینا یا مکہ کو جو ہے پھل فروٹ کی باڑی بنا دینا نہیں وہ جانتے تھے کہ اگر یہ سب چیز ہو گئی تو ڈر یہ ہے کہ میری اولاد کھیتی باڑی میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول جائے گی دنیا دنیا میں لگ جائے گی اس لیے دعا مانگی کہ اللہ تو ان کے لیے کہیں سے بھی روزی کا انتظام کر دینا واہ واہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہو گئی کہ آج مکہ جا کر کے دیکھ لو ہزاروں برس گزر گئے لیکن پوری دنیا میں جو پھل فروٹ میوہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکہ میں پہنچاتے ہیں دنیا بھر کا پھل فروٹ میوہ بلکہ دنیا بھر کی نعمتیں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے کسی شہر میں چالیس پچاس لاکھ آدمی کا پاپولیشن ہو جاوے تو شہر میں کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ پریشان ہو جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ حج کی سیزن میں دیکھو رمضان کے عمرے میں دیکھو پورا سال دیکھو لاکھوں انسان مکہ جاتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اللہ کی مہربانی نہ کبھی پانی گھٹ جاتا ہے نہ کھانا گھٹ جاتا ہے نہ پھل فروٹ گھٹ جاتے ہیں ہر نعمت میں برکت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور حضرت حاجرہ کی قربانی کی برکت ہے میری بہنوں یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ایک جوان عورت حضرت حاجرہ انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اللہ کی مرضی کے اوپر چلنا ہے تو اللہ نے ان کی برکت سے کیسے کیسے برکتوں کو ظاہر فرما دیا مکہ شہر بنا زمزم بن گیا اور قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر پھل فروٹ کھانے پینے کی نعمتیں مل گئی یاد رکھ لو اللہ کا حکم پورا کرنے سے کبھی کوئی بھوکا نہیں مرتا اللہ کی بات ماننے سے کبھی کوئی آدمی پریشان نہیں ہوتا طے کر لو میری بہنوں کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اللہ کی مرضی پر چلنا ہے کتنی سیدھی سیدھی بات اللہ تعالی نے فرما دی فرما دیا کہ وہ کرنا فی بو یو ولا تبرج ن تبراہلی و عقیم سلاط و آتی نزکا واطن اللہ و رسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ حکم دے رہے ہیں ہماری بہنوں کو کان کھول کر کے دھیان سے سن لو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر اگر اس حکم کو ہم پورا کریں گے اللہ تعالی ہم کو بھی نواز دیں گے مالا مال فرما دیں گے پہلا حکم کیا دیا وقار نفیب کا عورتوں سے کہو کہ گھروں میں رہو گھر میں رہو گھر سے باہر نکلا مت کرو یہ پہلا حکم ہے اللہ تعالی کا عورتوں کے لیے اصل پردہ گھر کی چار دیوار ہے یہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس میں فتنہ ہے اس میں مصیبت ہے ہاں اگر کوئی دین کی مجلس میں جانا ہو دین سیکھنے کے لیے جانا ہو یا بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جانا ہو بھائی بہن کو ملنے کے لیے جانا ہو ایسا کوئی ضروری کام ہو تو شریعت نے کہا وہ نکل سکتی ہے گھر سے باہر لیکن کیسے نکلے گی وہ نکلنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتلا دیا جب ضرورت کے وہ گھر سے نکلو تو فرمایا یا ائنبیو و وناتی کا ویسا المؤمنین يدنين عليهن من بھی ہند جب گھر سے نکلنا پڑے تو کہا اپنے بدن کو چھپا کر کے نکلو اپنے بدن پر چادر لپیٹ کے نکلو پردہ ڈال کے نکلو برقع پہن کر کے نکلو بغیر چادر کے بغیر پردے کے بغیر برقے کے گھر سے باہر مت نکلو یہ پہلا حکم دیا اللہ نے قرآن میں کہ گھر میں رہو اور ایمرجنسی ضرورت میں باہر جانا ہو پردے کے ساتھ جاؤ اور وہ بھی اپنے اپنے شہر میں ہو تب باقی دوسرے شہر میں جانا ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ بھائی کے ساتھ باپ کے ساتھ محرم کے ساتھ جاؤ اکیلے اکیلے جانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی یہ پہلا حکم ہوا دوسرا حکم کیا دیا ویو کن ولا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ جل الْأُولَى کہ پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے جو جاہلیت کے زمانے کی عورتیں تھیں وہ کھلے عام آوارہ بال کھلے ہیں بدن کھلا ہوا ہے ایسے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی کہ ایسے اپنے گھر سے باہر مت نکلو یہ حکم ہے اللہ تعالی کا کہ بال کھلے ہو بدن کا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہو ایسی آوارہ بن کر کے اپنے گھر سے باہر مت نکلو ولا تبرجل جاہلیت اولا اور تیسرا حکم دیا واقم نسلاح نماز کی پابندی کرو پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو چوتھا حکم دیا آتی زکا زکات بھی دیا کرو اس لیے کہ ہماری بہنوں کو زویرات پہننے کا بڑا شوق ہے پیسے جمع کرنے کا بڑا شوق ہے تو ایسے پیسے جمع مت کرو اس کی زکات بھی ادا کرو زویرات پہنو گولڈ پہنو سلور پہنو اس کی بھی زکات نکالو پانچواں حکم دیا واطن اللہ و رسول اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تمام باتوں کو ماننے والیاں بنو تمام حکموں کو پورا کرنے والیاں بنو یہ پانچ حکم اللہ نے قرآن میں اس آیت میں ہماری بہنوں کو دیا ہے خاص طور کے اوپر اور ایک جگہ کے اوپر اسی سے ملتا جلتا ایک اور حکم بھی دیا ولا ولا نزی عورتوں کو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالی نے جو تم کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے اس کو پرائے مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو تمہاری زینت تمہاری خوبصورتی تمہارے بدن کے اندر جو زینت کی جگہ ہے جہاں جہاں تم لوگ زیورات کو پہنتی ہو جتنی بھی خوبصورتی کی زینت کی جگہ ہے تو اس کو پرائے مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو ہاں تمہارا شوہر ہے باپ ہے بھائی ہے جو تمہارے محرم ہے تو کوئی حرج نہیں باقی محرم کے سوا کوئی بھی مرد ہو دوسرا اس کے سامنے تمہاری زینت تمہاری خوبصورتی کو ظاہر مت کرو یہ اللہ کا حکم ہے ولادین زینت زینت کو خوبصورتی کو ظاہر مت کرو میری بہنوں یاد رکھ لو یہ اللہ کے موٹے موٹے حکم ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اس میں ہماری تمام بہنوں کے لیے لیسن ہے سبق ہے مردوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرو جس نے اللہ کا حکم پورا کیا اللہ اس کی زندگی کو سکون اور چین والی بنا دیں گے بہنوں یہ بات لکھ کے رکھنا کہ خدا کا قانون توڑ کر کے کسی کو زندگی میں چین ملتا نہیں ہے خدا کا حکم توڑ کر کے کوئی زندگی میں سکھی ہو نہیں سکتا اگر زندگی میں چین چاہیے سکھ چاہیے راحت چاہیے تو اللہ کا حکم پورا کرنا پڑے گا آج جو بہت سی جگہوں پر فریاد ہوتی ہے گھروں میں جھگڑے ہیں گھروں میں پریشانیاں ہیں بے چینی ہیں تکلیف ہے میری بہنوں ڈپ میں جا کر کے دیکھ لو اندر اتر کر کے دیکھ لو تو آپ کو یہی پوائنٹ ملے گا کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے جب اللہ کا حکم توڑیں گے تو کبھی نہ کبھی پریشانی تکلیف آ کر کے زندگی میں رہتی ہے کوئی بھی انسان اللہ کا حکم توڑ کر کے چین اور سکون حاصل نہیں کر سکتا اگر سکون چاہیے اور قبر میں راحت چاہیے قیامت کے دن راحت چاہیے تو میری بہنوں اللہ کا حکم پورا کرنا ہوگا یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے بہت چھوٹی ہے موت کا آنا یقینی ہے اللہ کے یہاں سے فرشتہ آئے گا اور موت لینے آئے گا اور جس دن موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک منٹ آگے پیچھے مسئلہ جاتا نہیں ہے ٹائم کے اوپر اللہ کا فرشتہ ہماری روح لے کر کے چلا جائے گا اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ان اجل اللہ ازا جا اخر ان اجل اللہ ازا جا اخر اللہ کا حکم آتا ہے تو ایک منٹ آگے اور پیچھے نہیں ہوتا موت کا وقت آتا ہے ایک گھڑی آگے اور پیچھے موت نہیں ہوتی یاد رکھ لو میری بہنوں قبر میں ہم کو جانا ہے اکیلے جا کر کے مٹی میں سونا ہے اور قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے یاد رکھو میری بہنوں اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ کی مرضی پر چلیں گے تو اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنائیں گے اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اسی لیے اس مجلس میں پکی نیت کر کے اٹھو پکا ارادہ کر کے جیسی زندگی گزر گئی گزر گئی لیکن آج کے بعد ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ کی مرضی پر چلیں گے اللہ کا حکم توڑیں گے نہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھ لو زندگی میں کیسا مزہ آتا ہے کیسا سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں آپ دنیا کو جنت دیکھو گے کہ دنیا جنت بن جائے گی اور دنیا میں آپ کو مزہ آئے گا راحت ہو جائے گی اور یہ بے چینی تکلیف سب چیزیں اللہ ختم فرما دیں گے اللہ ہم سب کی زندگی کو ایسی پاکیزہ بنا دے گے قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا ہے من ذکری آئی کا اللہ فرماتے ہیں جو ہماری یاد کو چھوڑ دیتا ہے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے ہمارے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے ہم اس کا گزران اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں پریشانی الجھن مصیبتیں بے چینی زندگیوں میں آ جاتی ہے میری بہنوں اگر زندگی کو چین والا بنانا ہے راحت والا بنانا ہے رحمت والا بنانا ہے تو آؤ ارادے کر لو کہ انشاءاللہ اللہ اللہ کا حکم پورا کریں گے اللہ مجھے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اس کی سعادت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے والے بنے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے کام کو بنا دیں گے دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ تھا حدیث میں ہے کہ شیطان بھی قید میں تھا رمضان کا مہینہ نکل گیا شیطان بھی قید میں سے چھوٹ گیا ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ دو خطرناک دشمن ایک شیطان اور ایک ہمارا نفس اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرو اللہ ان دونوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما لے ہوئے شیطان کی شرارت سے اور نفس کی شرارت سے اللہ ہمیں بچا بچا کر کے رکھے یہ شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے بھٹکاتا ہے اور ہمارا نفس دل میں گندے گندے خیالات ڈالتا ہے کہ ابھی جوانی ہے کچھ گناہ کر لو جب بڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے سدھر جائیں گے میری بہنوں یہ شیطان کا زبردست دھوکہ ہے میں ایک آخری بات آپ کو بتلا دیتا ہوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان توبہ اس لیے نہیں کرتا اپنی زندگی کو سدھارتا نہیں ہے کا یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میری زندگی بہت لمبی ہے میری عمر بہت باقی ہے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں طاقت والی ہوں میرے بدن میں طاقت ہے کا یہ چیز سوچ کر کے انسان توبہ نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب بڑھاپا آئے گا کمزوری آئے گی تب میں توبہ کروں گا اور لائن پر آ جاؤں گا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ارے انسان تجھے کیا معلوم کہ جو کپڑا تیرا کفن بننے والا ہے وہ فیکٹری میں تیار ہو کر کے مارکیٹ میں آ چکا ہے دکان میں آ چکا ہے تو جو کپڑا تیرا کفن بننے والا ہے وہ کپڑا تیار ہو چکا ہے تجھے کیا گارنٹی کہ کس وقت پر تیری موت آ جاوے تو موت سے چین مت لے کس گھڑی اللہ کے یہاں سے موت آ جائے اسی لیے آج ہی اپنی توبہ کر اللہ کے سامنے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سدھار لے اپنی زندگی کو نیک بنا لے تاکہ اللہ کے یہاں سے جب بھی بلاوا آ جاوے تو خوشی خوشی دنیا سے چلا جائے اللہ مجھے اور آپ کو موت کا استحزار عطا فرمائے موت کا دھیان عطا فرمائے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین درود شریف پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے وے الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وضا علی سعید نا محمد کما تو حب اتردا ادماتردا یا ترین رقب آسنا وفیل آخرت حسنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ آج تک کی زندگی جیسی بھی گزر گئی اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے تو ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کو آنے والی زندگی کو تیری مرضی کے اوپر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ان کاموں سے بچنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو موت کا دھیان عطا فرما موت سے پہلے پہلے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دنیا کی راحت دنیا کا موج مزہ اس کا نشہ ہمارے دل دماغ پر ایسا چھایا ہوا ہے ہم اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں اپنی قبر کو بھولے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہمیں موت کا دھیان عطا فرما دے اپنی زندگی کو سدھار سدھارنے کی توفیق عطا فرما دے نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما لے ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے تیری مرضی والی بنا دے تیرے حکموں کو پورا کرنے والی بنا دے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اہ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما برکت نازل فرما پریشانیوں کو دور فرما الجھنوں کو دور فرما لانتوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو سکون چین والی زندگی عطا فرما جس دن موت آئے ایمان کے کلمے کے ساتھ ساتھ موت عطا فرما ہر بری موت سے حفاظت فرما ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے جنت الفردوس عطا فرما دے ہماری زندگیوں کے رخ پاکیزہ بنا دے ہماری سوچ کو ہمارے قول کو ہمارے عمل کو اے اللہ تیری مرضی والا بنا دے ہماری اس مجلس کو قبول فرما ہر کوتا ہی کو ماں فرما ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دے حضرت نبی کریم صلی